اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے خبر دی انہیں سلیمان نے انہیں محمد بن ابی عتیق نے انہیں ابن شہاب نے انہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی دوسری سند اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے سفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ظاہری سے سنا وہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے تھے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئیں آپ اس وقت اعتقاف میں تھے پھر جب وہ واپس ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے آئے آتے ہوئے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراً آپ نے انہیں بلوایا کہ سنو یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ ہیں صفیان نے یا صفیہ کے بجائے بعض اوقات حاض ہی صفیہ کے الفاظ کہے اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے مائیں علی بن عبداللہ نے سفیان سے پوچھا کہ غالباً وہ رات کو آتی رہی ہوں گی تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے سوا اور وقت ہی کون سا ہو سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار انتالیس